قراری سی بے قراری ہے بے قراری سی بے قراری ہے وصل ہے اور ہے بے قراری سی بے قراری ہے وصل ہے اور ہے ہے وصل اور ہی ہے جو گزاری نہ جا سکی اب تک جو گزاری نہ جا سکی ہم سے جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے جو گزاری نہ جا سکے ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے ہم نے بن تمہارے کبھی نہیں آئی بن تمہارے کبھی نہیں آئی کیا میری نیند بھی ہے کبھی نہیں آئی کیا میری نیند بھی تمہاری ہے بہت اچھا میری نیند تمہاری ہے اس سے کہیو کے دل کی گلیوں میں دل کی گلیوں میں رات دن تیری انتظاری ہے اس دل کی گلیوں میں رات دن تیری انتظاری ہے ادھر ہو یا وشال ہو کچھ ہو ادھر ہو یا وشال ہو کچھ ہو ہم ہیں اور اس کی یادگاری ہے ادھر ہو یا وشال ہو کچھ ہو ہم ہیں اور اس, اور اس کی یادگاری ہے کہ خوش رہے تو کہ زندگی اپنی خوش رہے تو کہ زندگی اپنی عمر بھر کی امیدواری ہے بہت اچھا۔